بن اقوا نے خبر دی انہیں نافع نے انہوں نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس روایت کے مطابعت ابو عاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موسا بن نے خبر دی انہیں نافع نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو نو